لاکھ کریمی کروڑ ہے اس کا شکر اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں پھر نصیب فرمائے اللہ پاک جو لسان رمضان قرآن کا احترام نصیب فرمائے اللہ پاک پوری امت پر کرم فرمائے اللہ پاک رمضان قرآن کے صدقے میں ساری مخلوق کو فضل فرمائے خدا عالم نے انسان کو عقل بخشی اطراف بخشا فہم بخشا شعور بخشا اسے بتایا کہ تو سارے جہان کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے سبزیاں ترکاریاں اسی کو کہتا کھیتیاں سر سب بھینس تیری کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہر ضیا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کی قدر کرو رب الجلال کی قسم گزشتہ سال اس دن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی زمین پر دن بنا رہا تھا کما رہے تھے کھا رہے تھے طرح طرح کے کاموں میں مصروف تھے جوئے باز تھے شرابی تھے زانی تھے رشوت بٹورنے والے تھے موت آ گئی آج جا کے دیکھو قبروں میں لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے آہیں بھر رہے پروردگار عالم میں بڑے بڑے مزروروں کی کھوپڑیاں مروڑ کے رکھ دی ظالم جابر لوگوں کی گردنیں مروڑ دی کون ہے اس کے سامنے ٹھہرنے والا اس نے ایسے ایسے لوگ برباد کر دیے جو پانچ سو پانچ سو من کا پتھر اٹھا کر ایک ہاتھ سے پھینک کے مارا کرتے تھے اور جن کو لگتا تھا ان کو بھی معمولی خراش آتی تھی خدا کی قسم موت نے ان کی راگوں کو توڑ کے رکھ دیا بادشاہوں کی بادشاہت ختم کر دی وزیروں کی وزارت ختم کر دی موت نے سفیروں کی سفارت ختم کر دی حسن ووانوں کی دیویوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا وہ شہزادیاں وہ حسن کی دیوی وہ ناظرین جنہوں نے اپنے بدن پر مٹی اور غبار کا کبھی ذرہ نہ لگنے دیا خدا کی قسم ان کے تمام بدن کو کیڑے کھا گئے ان آنکھوں کو ختم کر دیا اس زبان کو ختم کر دیا ان لبوں کو ختم کر دیا جن کی سرخی کے لوگ مرا کرتے تھے عالم نے تمام چیزیں اپنے کم سے قدرت میں رکھی بالخصوص موت کا معاملہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقدس ارادہ نصر اللہ کی صورت نادل ہوئی سارے سادہ خوشی منا رہے اب فوج اسلام میں داخل ہوں گی اللہ آئے گی مدد اللہ کی غلط برعی تم سید اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی فتح مل جائے گی سارے صحابہ بڑے خوش ہیں لو اسلام کو ترقی ہو گئی لو اسلام کامیاب ہو گیا لو اسلام کو چار چاند لگ گئے مگر ایک ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبوت کا راز دا نبوت کا مزاج سنا سے الگ کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے کسی نے پوچھا کیوں روئے فرمانے لگی تم نہیں جانتے رسول اللہ کی صورت نادل ہو گئی مجھے پتا چل گیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا اور لوگوں میں رونا تو کیا کروں یار کی جدائی کا وقت آ گیا کالی کمنی والے کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا اسا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجتی فرما محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو اتنی شدید تلخی آتی ہے لاکھوں برس موت کے بعد بھی پیروں کے ناخون بھی کڑوے رہتے ہیں حلق مسلسل کڑوا رہ جاتا ہے اسا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے مانو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے ایک موت کا جھٹکا لگتے ہی کترا باقی نہیں رہتا تمام کا تمام لہو خشک ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کے عذاب سے پناہ مانگو اتنا شدید چھٹا لگتا ہے آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں سارے رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے تمام آزا ٹوٹ جاتی ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے عذاب سے پناہ مانگو یہی سے پتہ چل جاتا گنتی ہے جنتی ہے یا بہت ہی چاروں طرف خاندان کھڑا ہوا ہے برادری بیٹھی ہے سامنے ہے بیگم صاحبہ برابر میں بیٹھی ہے اولاد سامنے کھڑی ہے بے قراری ہے الجھن ہے بے تابی ہے پریشانی ہے کروٹیں بدلتا ہے پیروں کو اکٹھا کرتا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے آنکھیں پھٹی جاتی ہیں سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے کوئی بھی حال نہیں اتنے پسینے آئے ہوئے ہیں ساری عمر میں کبھی نہ آیا اس میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میں اس کے وقت کے پسینے سے پناہ نہماؤں ایسا سخت پسینہ آئے گا جو ساری عمر میں کبھی نہ آیا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو اتنی شدید گھبراہٹ آتی ہے اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے سارا خاندان جمع ہے ساری برادری جمع ہے سارے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے مگر آخری وقت کا اور سوال کا امی جان کا آخری وقت ہے ابا جان کا آخری وقت ہے آج بیگم صاحبہ کا آخری وقت ہے اب جوان بیٹی کڑیل کا آخری وقت ہے جوان بیٹی کا آخری وقت ہے اب آج آج گود میں چھیلنے والا جواب دینے کو ہے آج نور نظر جواب دینے کو ہے آج لگتے جگر جواب دینے کو ہے آج آنکھوں کی ٹھنڈا ختم ہو جانے کو ہے پوچھنے والا کوئی نہیں پتا فرما پل ادا بلگ کلا کیا وکیل معلوم गवन असां इलाह रील न साह रगे कट रही ہے صاحب اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے اس فرمایا میں کپڑا لے لو خاردار دار جھاڑ پہ ڈال دو کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو لکڑی لے کر کھیتوں پوٹو ایک پلہ پکڑ کر کھینچو جیسے اس کا تار تار ہو جائے گا سارا سوت ٹوٹ جائے گا یوں آدمی کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے فرمایا کر قسم ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوتا مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں اسی کو کہتا کیسے کیسے گرو جاڑے موت نے کیسے کیسے گرو جاڑے موت میں ہے تین پل چاچا پسارے موت نے سر کدی قبروں میں پالے موت نے جوانوں کی جوانی ختم حکمرانوں کی حکمرانی ختم بادشاہوں کی بادشاہ ختم کو بنگلے ویال سنسان کوئی نہیں بعض اوقات اتنی تھوک کے بہت سے موت آتی ہے جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملا کرتے ہم نے دیکھا ایسی لوگوں کی موت آئی چار تکبیر نماز جنازہ نہ ملی دو دن کفن کا ٹکڑا نہ ملا قبر کا ٹھکانا نہ ملا مرنے والوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھے درختوں ندی نالوں میں بڑی بڑی حکیم عورتوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے دیکھے نہ معلوم میرے چہرے مقدر میں کیا لکھا ہے مثال میں موت آئے گی کیا بنے گی آتے ہی دان کا دروازہ کھلے گا یا جنت ملے گی امر مرنا پوچھنے والا کوئی نہیں یوم امر بال مر امی ہی وہ ام ہی وہ ابھی وہ ساری ہی وہ بنی ہی اما ابا بیوی اولاد کوئی دشا مالوں کو تیار نہیں کون پوچھے کہ اب حال کو کیا بن رہا ہے کیا ہو گیا اس کی الگ رہی ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یوں کہ امی جان کیا تکلیف ہے کہتی ہے بیٹا سانس لیتی ہوں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کانٹوں والی ڈھینگریوں کے اوپر سے گسیٹا جاتا بیگم صاحبہ سے خامن پوچھتا ہے میری پیاری دلہن کیا بات ہے تجھے اتنی تکلیف کیوں ہے اور خود سے کرتی ہے میرے سر کے ساتھ کیا کہوں سانس لیتی ہوں لیا نہیں جاتا کون جانتا منظر سب کے سامنے آنے والا ہے چاروں طرف معصوم لگتے جگر نورے نظر چھوٹے چھوٹے لنجمون میں بال بچے کھڑے ہیں ادھر مرنے والا کتنا ہی بڑا بہادر تھا کتنا ہی بڑا پہلوان تھا کتنا ہی بڑا حکمران تھا یہ منہ بند کرنے کے قادر نہیں جس کے منہ سے حکم نکلتی پورے ملک میں بھگدڑ مچ جاتی تھی فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی پولیس میں بھگدڑ مچ جاتی تھی پورے ملک میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی آج حال یہ ہے تھی غرور تھا نمو تھی ہسو بچوں کی تھی صدا کل بڑی بڑی ٹیمیں آگے آئی ہوئی تھی استقبال یا کمیٹی چھڑکاؤ ہو رہے تھے صفائیاں ہو رہی تھی ہٹو بادشاہ آ رہا ہے ہٹو گورنر آ رہا ہے ہٹو وزیر آ رہا ہے کتا گرو تھا نمو تھی کی تھی صدا پر آج تم سے کیا کہوں لہد کا بھی پتا نہیں کل سارا ملک میرے حکم پہ چلا کرتا تھا آج میری خبر سے پھر مارنے والا کوئی نہیں حکم الدین کی قبر انار کلی لاہور میں موجود ہے پورے ایشیا میں پورے ہندوستان میں جس کے حکم سے زمین کاٹا کرتی تھی جا کے دیکھو مالک تھا جن کی ڈنکی سے گرتے تھے زمین زمینوں آسمان دل کے گنچے سے ہے درجتے تھے زمینوں آسماں گھاس ہے جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشا کچھ بھی نہیں بڑے بڑوں کی قبر پہ جاؤ عام قبرستان میں چکر لگاؤ کچی قبر ہے گر گئی ہے کسی جانور نے پیر رکھ دیا ہے ذرا جھانک کے تو دیکھ کم خواب کے کپڑے پہننے والا تنا درجے کا مقدم پہننے والی کفن کے اندر کیوں نے کھا کر ختم کر دیا قبرستان کا چکر لگایا کرو جا کے دیکھو کتنے لوگ سوئے پڑے بڑے بڑے جج پڑے بڑے بڑے وکیل پڑے بڑے بڑے خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے حکمران خاموش پڑے ہیں انہیں بلا کے دیکھنا اور حالت ان کی بالکل بدلی ہوئی ہے دنیا میں اگر کوئی سا چھوڑ دیتا تھا نا ایک گالی کے بدلے جب تک سو نہ دے گے چین نہیں آتا اگر ذرا سا کسی نے اکڑ سامنے کر دی سب اڑا دیا اس کا مار مار کے مگر آج خبر میں پڑا ہوا حالت یہ کہ یہ سرائے دہر مسافر بخدا یہ کسی کا مکان نہیں جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں سارے قبرستان میں آواز دو جواب دینے والا کوئی نہیں کوئی خاموش ہے سارے بولنے والا کوئی کون بول سکتا ہے اللہ میاں نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد لوگ آخرت کی تیاری کرو شاید کس وقت بلاوا آ جائے لا لایس ساعة ولا يستقدمون عورتوں کو مردوں کو جوانوں کو بوڑھوں کو بچوں کو نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا تیاری کر ہر وقت تیار رہے فرمایا جان نکل گئی روح پرواز کر گئی دوسرے آدمی نے آنکھیں بند کی دوسرے آدمی نے منہ پھٹ گیا تھا منہ چر گیا تھا دوسرے آدمی نے بند کیا پیروں کے انگوٹھے سے ملا کر دوسرے نے پیر اکٹھے کیے آج اپنے پیر اکٹھے کرنے کے قادر نہیں بول نہیں سکتا مکھی بات جائے اڑا نہیں سکتا کوئی پاس بیٹھ کر گالی کے جواب نہیں دے سکتا شکوا شکایت کرے ہاں ہوں نہیں کر سکتا تختے پہ ڈال لیا پٹرے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگے ہاتھ پکڑ کے مروڑا ہے کپڑا اتارنے کے لیے اب آدابی ہم سر مرنا مجھے لاٹ نہیں کل کو تو بھی مرے گا تیری موت بھی آئے گی اس لیے تو دل کی زندگی پہ ہے لائٹ چھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلا ہے ذرا سنبھل کے چل تجھے کیا معلوم کیا بنے گی آپ پڑے دم آ رہے تجھ پر بلا کون ہو اس دم تیرا ساتھی بھلا چودھری صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ملک صاحب تختے پہ پڑے ہیں خان صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے مرزا صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں صدر صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں گورنر صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں پیر صاحب مولی صاحب قاری صاحب لیٹے ہوئے ہیں کپڑے اتارے جا رہے ہیں آواز آتی ہے وہ کپڑے اتارنے والے ہیں رحم دیکھتی رہتی ہے غسل دینے والے سے کہتی ہے غسل دینے والے آج میری باری کل کو تیری باری آنکھیں کھول کچھ خیال کر قبیلہ تھوڑی کی باری سچی گھر کی کر تیاری یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری سبھی چلیں گے ساری باری آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے آج میرا سوٹ اتر رہا کل کو کیڑا ہی اترے گا آج میرے ناک کا زیور اتر گیا آج میرا گلا صاف کر دیا آج میری چوڑیاں ٹوٹ گئی آج میری چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اور میری بہنوں کل تمہاری ہوئی ٹوٹ میرا رنگین جوڑا جو تھا میرا رنگ جو تھا لے لیا سب نے مل کر سفیدی کا بالا دیا کیسے رخصت کری ہوں سوار کے میرے سوٹ اتارنے والوں میرے کپڑے اتارنے والا مجھے دو گز کفن کے لچھے میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے چھپانے والا کچھ خیال کرو میری باری کل تیری کپڑے اتار رہے ہیں غسل دینے والا ہاتھ ملنے لگا ہاتھ پھیرتا ہے ادھر کپڑے اتارنے والی کو کبو آبادی کی پرتیا جو ہے جسم ہی تمہار کرم کی آہستہ سے کا اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے تجھے کیا معلوم ہے کن مقامات سے گزر کے آیا ہوں میری رگیں ٹوٹ گئی ہیں پہاڑ مچھی بیٹھ جائے مجھے پہاڑ معلوم ہوتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے میری رگیں ٹوٹ گئی ہے میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کر آیا ہوں میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا ہوں مجھے موت کے جھٹکے نے میری شکل بدل دی میرا روح بدل دیا میرا نشہ بدل دیا میرا جان بدل دیا میرا حکم دمال کا بڑا گرد کر دیا موت کے جھٹکے ادھر ادرکات دینے والا تو ہاتھ ملنے لگا بیٹی اپنی ماں کو پیار سے غسل نہیں دیتی بیٹا اپنے باپ کو محبت سے غسل نہیں دیتا کہتا مجھے موت کے جھٹکے نے میری شکل بدل دی میرا روح بدل دیا میرا نقشہ بدل دیا میرا جان بدل دیا میرا حسن و جمال کا بڑا گرد کر دیا موت کے جھٹکے ادھر ادھراتا گل دینے والا تو ہاتھ ملنے لگا ہے اب اس بیٹی اپنی ماں کو پیار سے گسل نہیں دیتی بیٹا اپنے باپ کو محبت سے گسل نہیں دیتا کتم میں ہم جسم سے کپڑے اتارا یار مجھے کیا معلوم ہے کس طرح سے میرے کپڑے آج اتر رہے اور کہتا جانوں پر سب میں پڑے ہیں متصل اور غسل کے پانی کو کر لے لو دل میں بول نہیں سکتا میری زبان کو تالا لگ گیا کفل لگ گیا آج میری کو لگ گیا کل تیری زبان کو لگ جائے گا خیال کر اپنے آپ ٹھنڈے گرم پانی کا دھیان کر میرے بدل کے ہاتھ پھیرنے والے کل تیرے اوپر پھرے گا اللہ معلوم نصیب بھی ہوگا کہ آخر والے کو روح آباد دے کے کہتی ہے جس طرح ملتے ہیں گو رے کو مل اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل تجھے کیا معلوم میرا بدن اتنا دکھتا ہے پکا پھوڑا بھی کیا دکھے گا تیری ایک انگلی مجھے سوری کی طرح لگتی ہے تیری تیرا ایک ایک ہاتھ مجھے سو سو من کا پتھر لگتا ہے تم نے مجھے کروٹ دی میں نے سمجھا زمین میں دخل کر دیا کر موت کے صدمہ عظیم کو برداشت کر کے آیا ہوں اور میری تیری کیا حس کون اور میں کیا الانبیاء محبوب کی بریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجت الوداع ہے آخری حد ہے فرمایا لوگو شاید اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ سکو میری آخری بات سنو اصلات اصلات نماز کا خیال کرنا اللہ ملکت ملاقت مانو تم ملازموں خادموں و کا خیال کرنا بیوہ یتیموں محتاجوں کا خیال کرنا مکہ مکرمہ میں قیام کے ہوتے ہوتے ہی شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو جاتا ہے مدینے کی راہ علی مدینے والوں سے وعدہ ہے اور مدینے والوں آج میں محمد رسول اللہ کو جگے دو میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا ابھی راستے میں ہے بخار شدت کا شروع ہو گیا مدینے پاک میں تشریف میں آئے بے ہوشی ہو ہو کے جاتی ہے پھر افاقہ ہوتا ہے پھر بے ہوشی ہو جاتی ہے پھر افاقہ ہو جاتا ہے صاحب طلب سے پھرتے ہیں روتے پھرتے ہیں حیران پھرتے ہیں الہی کیا بنے گی یا اللہ کیا ہوگا اے اللہ آسمان گر جائے برداشت کر سکتے ہیں کالی کملی والے کی جدائی کو کیسے برداشت کریں آخری وقت ہے بیوس محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ ہو سایا فرمایا الوداعی جمع پڑھنے والے آدمی اور تو کان کھول کے سن جاؤ میرے پیر نبی نے آخری وقت میں بھی نماز کا فرمایا اصل کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے جواب دیا گیا کون بل دلون نہیں بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے فرما مڑ نہیں نئی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لو کو حکم دو وہ میری طرف سے نماز پڑھائے میرے مسلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے ایسا صدیق خارج کرنے لگی رضی اللہ تعالیٰ نہ یا رسول اللہ میرے محبوب اور میرے پیارے خامن وہ تو کئی دن سے رو رہے ہیں جس دن سے راجا نسر اللہ کی سورت کا نظور ہوا وہ تو روتے جاتے ہیں کسی اور کو ہی سن دو فرمایا ایسا تیرے لمبا کے سوا ساری امت میں مجھے اچھا نظر کوئی نہیں صدیق اکبر نے نماز شروع کی امام الانبیاء کا طرز زندگی دیکھ نبی سب سباب کے امیدوار آئے ندی کے حوضے کوثر سے پانی پینے کے امیدواروں قیامت میں ندی کی سفاق سے نجات پانی کا ارادہ رکھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی بلوائے دونوں کے ہاتھ کاندوں پہ ہاتھ مبارک رکھے قدم مبارک گھسکتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے چل نہیں سکتے چلنے پہ قدرت نہیں امام الانبیاء دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آئے تم جوان ہو کر ہکے کٹے ہو کر کماتے کھاتے ہو کر مسجد میں نہیں آتے تم اس نبی کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے تشریف لے آئے ہندو کے تشریف فرما ہوئے سارے صاحب دیوانی کماؤ گے پروانی کماؤ گے اکٹھے ہو گئے اور آپ نے سب کے سامنے تشریف فرما کر کے شروع فرما دیا سار کا یوں فرمایا الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم اور پھر کبھی اس دنیا کبھی میں نہیں آئے ہم لوگوں میرا آخری وقت ہے سادہ کرام دیدار کر رہے ہیں آخری دیدار کر رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ کرے ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے قیامت کا خوف دیکھو فرمایا کو جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج گالی دینے جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ آج وصول کر لے جس کو میں نے مارا ہو وہ آج مار لے جس پر میں نے جاتی کی ہو وہ آج دنیا میں بدلا لے لے کل قیامت میں خدا کی عدالت میں شرمندہ نہ کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور لوگوں جس نے مجھ سے بدلا لینا ہو وہ لے لو میرا آخری وقت ہے ایک صحابی ہے نے بولا تھا یار سن لو میرا جرم کوئی نہ تھا میرا میری خطا کوئی نہ تھی میرا قصور کوئی نہ تھا آپ کے ہاتھ سے میری کمر میں کام کی کھڑی لگ گئی تھی دی تھی آپ نے فرمایا جا میرے پیچھے بدلا لے لے ایک نہیں دو نہیں سارے صابر گلا آپ ہوئے رحمت والے ہاتھ سے کمر سے کرتا اٹھا دیا خدا کی عدالت کا خوف تو دیکھو قیامت کا ڈر تو دیکھو قیامت کے ہوش ربو گھڑی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا خوف ہے آج ہمارا پروگرام ہی قیامت میں جانے کا صحابی کو فرمایا آ اپنا بدلہ لے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور مہر نبوت کو بوسا دے کر چون کے کہنے لگا آپ نے مجھے کم مارا تھا میرا تو منفا یہ تھا میرا تو مطلب یہ تھا میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں آگاہ کے مہر نبوت کو بوسا دے گئے گئے تو نہ لایا تو رشوت نہ چھوڑیو قیامت تک حرام کھانا مت چھوڑنا قبر تک ظلم کرنے میں کمر تک پھر وہاں تشریف لے گئے حجر مبارک میں حجر ایسا ہے رضی اللہ تعالی لا سیدا سات رضی اللہ تالا لا بیٹھی ہے ایسا سدی رضی اللہ تالا لا بیٹھی ہیں کسی نے دروازے کو دستک دی ہم اب خلو لو بئی کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں کیا مجھے گھر میں داخلے کی اجازت ہے ادھر پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری نگاہوں نے دیکھا آپ کے ماتھے پہ پسینے آئے آپ نے فرمایا میری عائشہ ٹھنڈ پانی کا پیالہ لے آئے میں سمجھی پیاس لگی ہوگی پانی پینے کے دریا کا میں پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دو میں نے رکھ دیا رحمت والا ہاتھ بھی گو بھی گو کر اپنی چیری مبارک پہ چھینکے مارنے لگے میرا جگر پھٹنے لگا یہ کیا بنی یہ کیا ہوا یہ گمراہٹ کیسی یہ گرمی کیسی یہ پسینے کیسے ہمارا میری آئس تو نہیں جان کی بڑی گھبراہٹ والی ہے تجھے نہیں پتا موت کر دیتی ہے آدمی کو موت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا ذکر کروں گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازے کے دربان کھڑا ہے تو اللہ زخامی کا دل بری میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر آپ کی نور نظر خاتون جنت فاطمہ الزہرا میں کچھ رضی اللہ تعالی عنہ حسین کریمین کی اماں علی مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی آدت گوشت میں بیٹھی تھی گھبراہٹ میں ہے پریشان ہے میرا ابا بے ہوش ہے اس آزاد کی حالات خالو کا بل گئی انہوں نے گھبراہٹ میں آ کر کے کہہ دیا اور دیہاتی وہ گوار کہیں کہ میرے ابا بے ہوش ہیں تجھے اجازتوں کیوں پڑی ہے تجھے اجازت کیوں پڑی ہے میرے ابا بے ہوش ہے تو اتنا نہ سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا فرمایا پرما جگر کسی کی کہتی ہو کسی گوار بتاتی ہو کسی سمجھ کہہ رہی ہو یہ تو اسرائیل ہے جس نے آج تک کسی کی یہاں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی نہیں اس نے تو آج تک کبھی کسی سے جان چلی نہیں یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو یہ اجازت مانگ رہا ہے یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یقین بنا دے یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجار دے یہ تو وہ ہے جو کوٹوں اور بنگلوں کو ویران کر دے یہ تو وہ ہے جو ملکوں کو برباد کر دے اجازت ہو گئی تشریف لے آئے سلام عرض کیا امین ساتھ ساتھ تشریف لائے یا رسول اللہ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے آپ کا مزار کون سی جنت میں بنایا جائے فرمایا تم میرا مزار جنت میں بناؤ گے اور یہ امتوں کا کیا حال ہوگا فرمایا لیے میرے دیدار کی وجہ سے جن کے بچے تباہ ہو گئے گر گئے مگر باغ نہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے دعا کرو اللہ کرے میرا تیرا آخری وقت اچھا ہو جائے حضرت ابراہیم نے اپنا کام شروع کیا کے قریب پہنچا روح مبارک قبل کرتے کرتے فرمائے اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے کیا میرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں پروگرام نہیں پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے فرمایا اسرائیل اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی عرض کی امیری کا مزال ہے کیا اس کو تکلیف دوں فرمایا تیرا پروگرام کوئی نہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا امت کے جن لوگوں کو تم دکھ دو گے ان کا کیا حال بنے گا میری تمنا ہے میری آپ ہے میری حسرت ہے جتنا تمام امت کو دکھ دینا ہے ساری امت کی تکلیف آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے ساری تکلیف کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے میری امت کو دکھ نہ دے گا ان کی وفا دیکھ اور اپنی دفاع دیکھ وہ موت کے وقت بھی تیری سفارت کر رہے ہیں اپنے اوپر کچھ مانگ رہے ہیں تجھے جنت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں اور تو آج تک نہ شرمایا روزے کھاتا پھرتا ہے روزے کھاتی پھرتی ہے سامنے آتی کل قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ گرمی تمہاری تھا کہ کزل غسل دے دیا گیا کفن پہنا دیا گیا کفن میں ڈال دیا گیا منہ کھلا چھوڑ دیا گیا آؤ دیکھ لو پھر کہتا پھر کفن کی وقت ہے میرے غمخار میں تجھ پر بھی ہے وہ کہتے ہیں جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی تو کرنے ہیں ہزاروں کام سر پہ رکھے ہوئے ہیں اٹھاؤ جلا دا اٹھاؤ جلا دا چھوٹی چھوٹی بچیاں پاس کھڑی ہیں جن کو احساس تک نہیں کہ اما مر گئی ہمیشہ کے لیے لال اجڑ گیا کون سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا میری دی تجھے کیا تکلیف ہے کے کو سینے پہ لگا کرے گا اور میرے لگتے جگر بھر کو جی کیا چاہیے رن رن کے مر جائیں گے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا رشتے داروں کی چوکھٹ پہ لگ کے روئیں گے اپنے پڑاؤں کی چوکھٹ پہ لگ کے روئیں گے دنیا کا نظام ہے ایک طرف چالو ہو رہی ہے دوسری طرف بربادی ہو رہی ہے ایک دکان سے سودا خریدنے والے بنو میں نے صرف شادیوں کو دیکھا بربادیوں کو نہیں دیکھا تم نے جنازوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تم نے بچوں کو نا مارک نہیں دیکھا تم نے عورتوں کا سہار گزرتا نہیں دیکھا رو کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک ہمیشہ دنیا ان کو نظر آئے گی ان کو دنیا نظر آئے گی یہ دنیا کو دیکھیں گے یہ شکل ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی آج کے بعد نظر نہیں آئے گی یہ سورج پھر کہتے ہیں اٹھا جلدی کرو کہتا ہے اٹھانے لو کیوں جلدی ہے تمہیں بال بچوں سے تو مل یہ میرے یتیم یہ میرے معصوم یہ میرے چھوٹے چھوٹے لگتی کی گر یہ میرے دل کی انگڑائیاں یہ میرے ارمان کی مامتا دنیا میں دھکے کھائیں گے میں کچھ نہ کر سکوں گی آج ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ابھی اس میں آتا ہے جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست میت چیخ مارتی ہے اگر لوگ سن لیں جگر پھٹ جائے بنگلے سے جنازہ اٹھے کوٹھی سے جنازہ اٹھے چیخ مارتا ہے جنازہ پھر جنا گھر سے باہر ہوتا دم کہتی ہے چل کے رو اے پور اور ستادی سام یہ دیوا یہ یتیم اور زندگی کاٹیں گے مارا ان ستی لوگوں ستانا مت میرے یتیموں کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرنا مکان دکان پہ نہ قبضہ کرنا آج میں اپنوں کو بیوار سے کر چلا ہوں کل کو تو چلے گا آج میں اپنے بچوں کو جواب دے دیا عید کا دن ہوگا رویا کریں گے پوچھے گا کوئی نہیں خوشیوں کے دن منایا کرو گے یہ میرے لوارش یہ میری بیٹی یہ میرا بیٹا یہ میرا نن منا بچہ آج اس کا تمام ارمان مانتا اجڑ گی کل پیڑوں کو اجڑ جائے گا خیال کرنا آج میں اپنی کو فکر چلا ہوں میری بیوہ کو مت پکڑنا میری بیوا کی آپ خراب نہ کرنا آج میں اپنی کو بیوار فکر چلا ہوں کل کو تو اپنی کو بیوار فکر چلے گا سارا جہان اسی طرح سے رخصت ہو جائے گا عرض کر رہا تھا کہ آخری وقت سے لے کر اور قبرستان تک پھر یہاں سے جنازہ اٹھتا ہے اور نماز جنازہ ہوتا ہے اور گلستان قبرستان تک جاتا ہے بخاری شریف میں رواج ہے روح نکلنے کے بعد اور قبر میں جانے تک ایک سو ستر سوالات کیے جاتے ہیں تم یوں دیکھ رہے ہو ادھر سوالات ہو رہے ہیں تم دے رہے ہو ادھر سوالات ہو تم جنازہ اٹھا کر چل رہے ہو تو سوالات ہو رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بھی خیر فرمائے اور ہمارا مرنا کلنے والا بنائے موت ایمان والی بنائے میں اتنا کچھ اعلان کروں گا کہ پرکار والے ہاتھ دوسری پڑھ کے مرد اور دعا کریں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي العاشق وعلى اله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله رمضان قرآن کو جو ہم نے ادا کیا اور احترام کیا اسے قبول فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما لالا رمضان قرآن کے خطے میں ہماری شاہکاریوں کو معاف فرما ہماری باپ بارہ مہینے کی کو معاف فرما یا اللہ شرابی سے شراب چھوڑا دے یا اللہ زانی سے گنا چھوڑا دیے بال سے جوا چھوڑا اللہ رشوت خور سے رشوت چھڑا دے عید خار سے سود چھڑا دے یا اللہ سب بیماروں کو شفا کا فرما وہ دوست ہیں ان کے شکن کی ہڈی نکل گئی تو جڑ گئی اللہ پاک سے تو کامنا کا فرمائے یا بچہ ہے اس کے بازو کا پریشن ہوا اللہ پاک کامیاب فرمائے اور بے شمار لوگوں نے کہا یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا کا فرما دے سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے ہماری اس ہے قاسم پور کالونی کی ان کے بھائی کا انتقال ہوا اللہ مرحوم کو پبلوں کے گردوں کا کام رائے یا جتنے بھی قرآن مجید رمضان میں پوری دنیا میں سنا رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں یا اللہ سب کو سنانا قبول فرما یا اللہ سب کو سننا قبول فرما سب کی تلاوت قبول فرما سب کے روزے کھلوانا قبول فرما سب کی سکاط قبول فرما سب کی خیرات قبول فرما سب کے جمعے قبول فرما سب کے روزے قبول فرما یا اللہ یہ گرمی میں مرد عورت چل کے آئے ہیں تو ان کی بگڑی بنا دو یا اللہ اللہ ان کی جھولیاں بھر دے یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے یا اللہ ہماری اولاد کو عید دین عطا فرما یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے مسجد مدرسے کے جو خدمت گزار ہیں ان کے مان و جان برکت عطا فرما یا اللہ مسجد کے انتظام کرنے والوں کا آخرت میں عرض کے سائے میں انتظام کر دے یا اللہ اس کو چمکانے والوں کو چمکا دے اس کو رنگ والوں کو رنگ دے یا اللہ قیامت تک کے لیے مسجد کو دین کا مرکز بنا اس مدرسے کو دین کا مرکز بنا یا اللہ کراچی کے ساتھی عبدالسلام حافظ ابراہیم آج عبد بعض ہمارے دوست ہیں اگر سے کچھ بھی ہیں گجر مالے کے قاری رفیق ہیں آدھی انور ہیں شیخ ریاض ہیں لاہور کے صدیق صاحب یا اللہ سب کے جان برکت کا فرما یہ رب نواز یہ رب نواز برابر کھڑا کرتا کر میرے باپ کی بخشش کے لیے دعا کرو یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخش فرما یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی خبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ انہوں نے ہمیں محبت سے پالا ان کو ہماری طرف سے اچھا اگر عطا فرما یا اللہ ہمارے دادا دادی نانا نانی ساس سسر کی فرما جیسے تائے کی مقصد فرما عزیز و اقربا کی مقصد فرما یا اللہ سارے خاندان اور برادری کی مقصد فرما یا اللہ پوری امت کی بخشی فرما پوری مخلوق کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان سب کا دن دار بنا ہاں کاری عبد الاول کا سسر بیمار ہے اللہ پاک اس کو شفا کامل آج روشن آتا فرمائے ایک بچی ہے وہ جل گئی کہ اللہ تعالیٰ اسے کاملہ عطا فرمائے اور صوفی صابر صاحب ہمیشہ کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ سارے خاندان کو اور تمام برادری کو تمال جان برکت عطا فرمائے اور ہر شرط سے ہر فتنے سے اپنی امان اور اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے جاننا دشمن کے وار سے بچا جتنا پرداد سے بچا ہر سر کی شریر شریر کی شہارت سے بچا آسکوں کی حسد سے بچا یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما حضور کی محبت نصیب فرما یا اللہ حضور کی عظمت نصیب فرما یا اللہ بقایا دن رمضان کے احترام نصیب فرما احترام نصیب فرما یا اللہ جتنے Good.